حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور لوگ اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے زہیر نے کہا میرا خیال ہے کہ شیخ نے کہا تھا کہ نماز میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تم اپنے ہاتھ اٹھاتے ہو جیسے کہ سرکش گھوڑوں کی دمیں ہو نماز میں سکون اختیار کرو سننے ابو داود حدیث نمبر ایک ہزار